کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں پھر قریب تمہیں پتہ چل جائے گا